وہ تنا سمجھتے ہو نا وہ درخت وہ جو ہے اکھڑ کر نیچے گر جائے وہ لمبا کڑا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے بھی لمبے قد سے آئے گا ان شاء اللہ ذات حماد ستونوں کی طرح ان کے قد تھے تو وہ جب ہوا چلی تو پاؤں ان کے اکھڑ جاتے تھے ان کو نیچے گرا دیتی تھی مرے پڑے تھے جس طرح کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہیں اکھیڑتی تھی لوگوں کو اپنی جگہوں سے گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے منقعر جو جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں چاہے جڑ سے اکھڑے اکھڑنے والے حضرت میرے طرف دیکھو یہاں نخل کی صفت من کا ہے مذکر کیا ہے وہ بولو صحیح مذکر ہے نا منقعر آگے آئے گا ان شاء اللہ الحاق میں پڑھیں گے انہا آجاد و نقانہ آزاد و نخل خاویہ خاویہ یا مونس کیا ہے اشکال یہ ہے کہ نخل اگر مذکر ہے تو وہاں خواب یا اس کی صفت مونس کیوں آئی ہے اور اگر نخل مونس ہے تو یہاں مذکر کیوں آئی ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ نخل اس میں جنس ہے کیا ہے اور اس میں جنس کی صفت جو ہے وہ مذکر مونت دونوں آیا کرتی ہے اس لیے وہاں مونت آئیے جہاں مذکر آئیے وہ بھی ہے یہ بھی اس میں جنس سمجھتے ہو نا تو جو کلیل کثیر پر واقع ہوئے سمجھا اس کی صفت جو ہے وہ مونت بھی آتی ہے اور مذکر بھی آیا کرتی ہے بات سمجھیے آپ کے پاس نیچے لکھا ہے نا جی ہے اس کی صفت مذہب کا معاملہ دونوں آتی ہے بات سمجھ جی؟ گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے منقیر جو جڑ سے اکھڑنے والے ہیں یہ میرے پاس جو قرآن پاک ہے یہ والد صاحب رحم اللہ کے قرآن کا فوٹ سٹیت ہے یہ والد صاحب رحم اللہ جب یہاں پہنچتے تھے تو ایک عجیب واقعہ سناتے تھے اپنا سارے لو رحم اللہ رحمت وافیہ وافرتن کاملتن عجیب قصہ سناتے تھے فرماتے تھے جب میں پنڈی پڑھنے کے لیے گیا تو اس وقت وہ چھوٹی مسجد تھی قلعے والی وہاں پڑھاتے تھے شیخ صاحب اور تھوڑے سے طالب گئے تقریباً اس زمانے میں پینتیس چالیس طالب علم تھے صرف ابتدائی زمانہ تھا اور شیخ صاحب خود لکھواتے تھے قرآن آپ حضرات کو تو ماشاء اللہ لکھا لکھا یا مل دیا ہے جہاں بھی پہلے لکھائی ہوتی تھی تولہ جو آتے تھے نا پہلے سال پڑھنے کے لیے صبح سے دوپہر تک سبق دوہر سے اثر تک لکھائی اثر کے بعد سبق مغرب سے عشاء تک لکھائی عشاء کے بعد ایک بجے تک لکھائی سمجھا دیں لکھائی سبق لکھائی سبق لکھائی سبق ہوش نہیں ہوتا تھا تو رمضان المبارک میں اس طرح معمول ہوتا تھا کہ باہر تراوی ہوتی تھی بڑی جماعت منظر ہوتی تھی اور اندر مسجد کے اندر جو ہے وہ وہ لکھنے والے ساتھی تراوی پڑھتے تھے علم تارا کیفا فالا کے نام اور تراوی پڑھ کر پھر لکھنے بیٹھ جاتے تھے رمضان المبارک میں بھی رات کو بارہ ایک بجے تک لکھائی رمضان المبارک میں ہمیں یاد ہے سمجھا پھر فوٹو سگریٹ کا دور آیا پھر فوٹو ہونے لگ گئے پھر تباہ ہونے لگ گیا تو ماشاء اللہ سہولت ہے اس لیے قدر بھی نہیں ہے اس زمانے کے اندر طالب علم جو ہے وہ قرآن پاک ہر وقت ہاتھ میں رکھتے تھے سمجھا سر ان کا سرمایہ حیات یہی ہوتا تھا کیونکہ محنت کرتے تھے لکھتے تھے اب تو ہم دیکھتے ہیں سارے قرآن پاک کا الماری میں رکھے ہوتے ہیں آتے ہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں طالب علم کوئی پرواہ نہیں خود کمروں میں قرآن جہاں رکھے ہوتے ہیں اللہ اکبر شیخ صاحب لکھوا رہے تھے والد صاحب رحم اللہ لکھ رہے تھے اور پڑھانے کے وقت والد صاحب رحم اللہ شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے پھر اسی قرآن پر پر شیخ صاحب پڑھاتے تھے والد صاحب کے قرآن پر شیخ صاحب پڑھاتے تھے سمجھا والد صاحب ساتھ بیٹھتے تھے فرماتے تھے ایک دن طالب دن تھا پٹھان مولوی شیر محمد اب اس کا پتہ نہیں کون ہوگا بیچارہ شوق ہو گیا یا زندہ ہے پتہ نہیں کہاں ہے مولوی شیر محمد پٹھان جو تھا وہ ایک دن والد صاحب فرماتے تھے کہ میں جو آؤں تو پہلے وہ بیٹھا ہے میری جگہ پر شاید تک کے ساتھ والی جگہ پر اب میں نے اس کو کہا کہ بابا اٹھ میں یہاں بیٹھتا ہوں کہا نہیں آج میں بیٹھوں گا یہاں اچھا جی میں پیچھے بیٹھ گیا شیخ صاحب تشریف لائے کہاں گیا مولی بھاگل پوری کہاں ہے مولی بھاگل پوری کہتے تھے والد صاحب کو میں نے کہا جی میں بیٹھا ہوں پیچھے آ جا ادھر آ جا روٹ اٹھ جلدی کرو یہاں سے اس کو اٹھا دیا اور والد صاحب اللہ والد صاحب ہیں شیخ صاحب لکھوا رہے تھے تو شیخ صاحب نے لکھوایا اس میں ہے نا میں جنس میں جنس شیخ صاحب نے بولا اس میں تو والد صاحب ہیں میں نے سمجھا جب اردو والا اس میں ہے تو فی ہے تو مانا اس میں حالانکہ لفظ اسم تھا اسم کو وہ میم کا کثرہ جو پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھ رہے تھے میں نے سمجھا جب اردو والا اس میں میں نے وہ لکھ دیا اس میں پھر جب شاہ صاحب نے سمجھا جنس وہ میں نے سمجھا تو ہو یہ تو وہ لفظ تھا اسم تھا لیکن میں نے اس کو کاٹا نہیں میں نے کہا یہ کھڑا رہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تیری علمیت یہی ہے کہ تجھے یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ اسم ہے یا اسم میں ہے اب تک یہ لکھا ہوا ہے اندازہ فرماؤ فرماتے تھے میں نے کہا جی آپ ایسے رہے اور فرماتے تھے کہ میں ہر سال جب یہاں پہنچتا ہوں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں عبد تیری علمیت یہی ہے تو یہ پتہ نہ چلا کہ اسم ہے یا اسم میں ہے اندازہ فرماؤ حالانکہ فرماتے تھے کہ میں قاضی حمد اللہ پڑھاتا تھا منطق معقول پڑھاتا تھا جب میں پڑھنے کے لیے گیا تھا وہاں وہاں جب پڑھنے کے لیے گیا تھا تو قاضی حمد اللہ پڑھاتا تھا اور پڑھنے کے لیے گیا تھا اور اس زمانے میں یہ بڑا جواہر القرآن نہیں چھپا تھا ایک اور تھا چھوٹا جواہر القرآن وہ سارا والے سے فرماتے تھے میں نے کل بھی لکھا تھا شیخ صاحب کسی کو نہیں دیتے تھے مجھے دے دیا تھا فرماتے تھے جب میں پنڈی پہنچا پہلے خط لکھا میں نے تو آپ نے لکھا کہ آ جاؤ پنڈی پہنچا تو میرے پاس چار آنے باقی بچے کرایہ سے خرچے سے چار آنے باقی بچے حضرت کے پاس پہنچا ملا حضرت کو تو نہ صندوق نہ بسترا کچھ بھی نہیں بالکل ایسے اکیلا گیا وہ فقیر آدمی تھے بہت زیادہ زاہد صوفی انسان کچھ بھی نہیں تھا بس ایسے چلا گیا شیخ صاحب نے کہا کہ مولوی بھاول پوری تو ہے منی بھاول میں کہاں جی میں ہوں تو سنا تیرے صاحب کو بستر نہیں ہے کوئی صندوق بھی نہیں ہے میں کہا کچھ نہیں ہے <laughs> تو شیخ صاحب رو پڑے گا اتنا دور سے قرآن پڑھنے کے لیے صرف آیا ہے بستر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے فرماتے تھے جوتا میرا کسی نے اٹھا لیا مسجد سے جوتے چوری ہو رہے ہیں جوتا کسی نے اٹھا لیا صاحب کا ایک ملنے والا تھا اس نے مجھے اپنا جوتا دیا وہ اتنی لمبا جوتا تھا میرے پاؤں تھے چھوٹے جوتا تھا بڑا اور میں نے وہی پہنے رکھا اسی سے گزارا کیا جناب دور حدیث سب تھے کہتے ہیں ہم کیوں مادی کرے نیس ہم کیوں مادی کرے نیست نیس ہم جیسا وہ کوئی نہیں ہے ہم جو پڑھاتے ہیں ہم جو من جانتے ہیں من سے معقول منقول اللہ معاف کرے تو ان آجاد نقل پائے گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے منقر جو جڑ سے اکڑی ہوئی ہیں آزادی و نظر جملہ تحویلیا کیا لکھا ہے نہیں لکھا جملہ تحویلیا ڈرانے کے لیے بس کیسے تھا عذاب میرا و نظر اور ڈرانا میرا نظر جہاں بھی مدد ہے نظوری تھا بے معنی انزاری سمجھا کیسے تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا یہاں چھوٹا سا اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ اس لفظ کا فقہ فقان عذابی و نظر کا دو بار ذکر ہے ایک قصے کے اندر ایک قصے کے اندر ابھی دیکھو اوپر دیکھو ایک سطر اوپر قزبت عادن فقہ فقان عذابی و نظر اور آگے آگے انار صلی اللہ علیہ فقہ فقان عذابی و نظر یہ دو دفعہ یہ تکرار ہے ایک ہی قصے میں دو بار آ گیا نا جی جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے کیسا کان آزادی و نظر وہ ہے تمہید وہ کیا ہے تمہید ہے وہ قصہ شروع کیا تو پہلے کہہ دیا وہ بطور تمہید پھر قصے کو ختم کر کے آخر میں پھر فرمایا کیسا کان آزادی یہ ہے مقصود یہ چاہے بات قصے کی ابتدا میں جو آیا وہ بطور تمہید ہے قصے کے آخر میں جو آیا وہ کیا ہے مقصود ہے اس لیے پہلی جگہ پر کیسا کان آزادی بن مقصود تمہید آئے مقصود پیچھے پیچھے پچھلے سفے پر کی فاقان کے نیچے مقصود تمہید ہے فلا اور آگے جہاں جو کھڑا ہے کیسا کان آزادی بنظر جہاں کیا ہے جملہ تحویلیہ جو مقصود ہے قصے کا وہ تمہید تھی یہ مقصود ہے کسے کا ڈرانا مقصود ہے تو کینا کانا بن بلک یسنل یسن آنا دعوت اور البتہ تاکہ آسان کیا ہم نے قرآن پاک کو وقت نصیحت کے بتایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا سمجھ رہے ہو والد صاحب رحم اللہ مرید بھی کیا کرتے تھے ان کو اجازت تھی حضرت حماد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے تھے اور کافی سارے علماء تو ان کے مرید تھے جیسے باقاعدہ ذکر کیا کرتے تھے کراتے تھے ذکر کرتے بھی تھے سب کچھ تھا ایک دفعہ اشتہار جو چھپتا تھا نا دور تفسیر کا اس میں یہی لکھا ہوتا تھا زیر تدریس مولوی عبد الغنی جاجر بھی بس اس سے اوپر اور کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا ایک دفعہ اشتہار چھپایا گیا تو وہ <clears throat> لکھ دیا اس میں خلیفہ مجاد حضرت حماد اللہ علیہ رحمہ اللہ والد صاحب کے نام اشتہار دورہ تفسیر کا بس ناراض ہوئے اتنا فرمایا جلا ہوئے اشتہاروں کو میرے نام کیوں لکھا ہے تم نے خلیفہ مجاز جو لفظ میں لکھواتا ہوں وہ تم نے کیوں نہیں لکھا یہ لفظ کیوں لکھا جلاؤ جلوا دیے جناب اور اشتہار چھپوا جس میں لکھو زیر تدریف مولوی عبد الغنی جاجر بس میں مولوی ہوں بس یہ لکھو اور کچھ نہیں لکھو کہنا اور سننا اور کرنے میں زبردست فرق ہے آج تو مولوی اپنے لقب خود تجویز کرتے ہیں کہ یہ لقب میرے لکھو سمجھا سن سینتالیس کے اندر انیس سو سینتالیس کے اندر والد صاحب گئے تھے ترجمہ پڑھنے کے لیے وہاں پنڈی اور وہاں سے واپس آئے اور پڑھانا شروع کر دیا کوئی سال ناغا نہیں ہوا کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے ترجمہ نہ پڑھایا ہو جی سینتالیس سے لے کر نبے میں فوت ہوئے ہیں کتنے میں فوت ہوئے ترپن سال انہوں نے ترجمہ پڑھایا ہے پرانے پاک کا ترجمہ جما پنجا ہو سے ترپن سال ترجمہ پڑھایا لیکن یہ لکھواتے تھے دیر تدریس مول عبد دل بنی جاجر اور کچھ نہیں لکھنے دیتے تھے اللہ بہت ایسے لوگ بڑی مشکل سے بڑی دیر سے پیدا ہوتے ہیں قدرتی بات ہے والد صاحب رحم اللہ کا مزاج تھا یہ شہرت یہ نمود اس سے بڑے وہ دور رہتے تھے اور ہوا بھی ایسے تو ان کے مرنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کسی کو ہم تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا مولوی مرتا ہے تو کئی کئی دن اخبارات میں آتا رہتا ہے رسائل میں شرائط میں وہ لکھ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے گھر میں مومن بھرا ہوا ہے سمجھا پہلے سے صرف ہوئے تو ایک آدھ دن کو خبر لگی بس ختم پتہ ہی نہیں چلا سمجھے سی ان کا منشا یہی تھا کہ گمنامی کی زندگی جو ہے وہ گزاری جائے فقالوا منا واحدا نتبعه ضلال رحیم یار خان تو شرک کا مرکز تھا مرکز تھا شرک کا سارے مشرق مولوی تھے سمجھا تھی پہلے یہاں آئے مول غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی شیخ القرآن صاحب کے مشغر تھے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کے مرید تھے وہ سمجھا یہ مکی مسجد والے بڑے مجاہد تھے اور پھر والد صاحب دیہات میں رہتے تھے چودہ سال وہاں منگتا رہا پھر دیہات سے یہاں آئے پھر ان دو آدمیوں نے محنت کی والد صاحب مناظرے کرتے تھے اور مول غلام ربانی صاحب مجاہدے والے تھے یہ کٹھے جاتے تھے مناظرے کے لیے ہو بھگایا مولویوں کو مولوی بھاگے اور کھیتوں میں جا چھپتے تھے جب والد صاحب کا نام سنتے تھے کہ وہ آ گیا مناظرے کے لیے بھاگ کر کھیتوں میں جا کر چھپتے تھے نام و نشان مٹ گیا رحیم یار خاں پھر توحید کا مرکز بن گیا والد صاحب درد دیتے تھے جمعہ وہاں مسجد شہر میں پڑھاتے تھے بولے غلام ربانی صاحب اور یہ دو آدمی انہوں نے کام کیا اب تو پھر مولویوں میں سیاست ہی سیاست ہے منافقت ہی منافقت ہے اب تو بریل بھی بڑھ رہے ہیں دل بولے تو ضرورت سمود بنو دورے تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر دو جٹھلایا قوم سمود نمبر تین نمبر تین ہے نا جٹھلایا قوم سمود نے بن زورے ساتھ ڈرانے والوں کے یہاں نوزور جمع ہے یہاں نظر کیا ہے جمع ہے یہ مزدر نہیں ہے اور ایک سوال ہوتا ہے جو میں پیچھے سمجھا آیا ہوں سمجھا سی ایک جا روسو لو کہاں سمجھا آیا ہوں حامد سدا کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کے پاس نظر آئے قدبت سمود و بن نظور ڈرانے والوں کے ساتھ تقریب کی انہوں نے حالانکہ ان کے پاس تو ایک نظیر آیا تھا یعنی حضرت صالح علیہ السلام تو نظر جمع کیوں لایا گیا ہے جگانے والوں کی تقریب کی ہے تو جواب اس کا یہاں اور ہے وہاں اور تو یہاں اور ہے جواب یہ ہے کہ چونکہ تمام پیغمبروں کا دعویٰ ایک تھا لا الہ الا اللہ دعوی توحید بیان کرنے کے لیے آئے تھے تو ایک پیغمبر کی تقریب گویا تھاروں کی تقدیب ہے سمجھا سی کزبت سمود بھی ہوئے جٹلایا قوم سمود نے ساتھ لایا والوں کے فقالو فقالو پر چل ہے ہاں پہلے یہ پڑھ لو تب جمع کر لو پہلے ابا شرم منا <clears throat> آجا بشر ایک بشر منا وہ بھی ہم میں سے واحد اکیلا نتاب اتباع کرے ہم اس کا بشر کا اتباع کریں ہم میری طرف دیکھو آپ سمجھ لو بات کی وہ کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کا اتباع کرنے سے دو موانعات ہیں دو چیزیں چاہیں مانے اور رکاوٹ ہے وہی کون کون سی کہتے ہیں ایک دینی مانے ہے ایک دنیاوی مانے ہے ایک دینی اور ایک دنیاوی دینی مانے کیا ہے دینی مانے یہ ہے کہ وہ بشر ہے اور جو بشر ہوتا ہے وہ پیغمبر سمجھ رہے ہو دینی معنی یہ ہے کہ یہ بشر ہے اور جو بشر ہوتا ہے وہ پیغمبر لہذا یہ پیغمبر نہیں ہے لہذا یہ قابل اتباع نہیں ہے دنیاوی معنی کیا ہے دنیاوی معنی یہ ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے سمجھا اور جس کے پاس دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو وہ چودھری اور سردار بننے کے قابل نہیں ہے اس لیے بھی ہم اس کا اتباع نہیں کرتے سمجھ رہے ہو دنیا میں اتفاق کیا جاتا ہے پیسے والے کا کس کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لہذا دنیاوی لحاظ سے اس کا اتباع نہیں ہو سکتا دینی لحاظ سے اتباع کیا جاتا ہے پیغمبر کا اور یہ کیونکہ بشر ہے لہذا پیغمبر نہیں لہذا دینی لحاظ سے بھی قابل اتباع نہیں ہے کچھ ہے باشرن پر لکھو دیکھو لکھا ہے مان اول دینی از اتباع مانے اول اتباع اتباع سے دینی معنی موجود ہے وہ کیا ہے ابا شرم چلا گئے ابا شرم منا آیا ایک بشر اور ایک انسان اور آدمی جو ہم میں سے آئے نمبر دوم دنیاوی چل نمبر دوم دنیاوی جی جو خالی ہے اب قدم و حشم اب قدم و حشم سے جو خالی ہے اس کا کوئی خادم نہیں ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے دنیا دولت نہیں ہے نتا دے آیام اسی کا اتباع کریں آبا شرم کا حمزہ جو ہے نا وہ شرم کا حمزہ اصل میں وہ لتاب اہو پر لگ رہا ہے کس پر لگ رہا ہے اصل عبارت تھی عبادت او باشارن الگ بشر منا واحد آیا ہم بشر کا اتباع کریں جو اکیلا ہے کوئی سمجھے گا نا یہ ہمدر جو یہاں لگ رہا ہے آیا ایک بشر کا اتباع کریں ہم اس کا اب ہاشی پر عبارت ہے ہاشی پر یعنی فرشتہ نہیں بلکہ ہماری جنس کا آدمی ہے اس لیے دینی اتباع نہیں ہو سکتی اس لیے اتبا نہیں ہو سکتی اور آپ چاہے صاحب حشم و قدم نہیں بلکہ اکیلا ہے اس لیے دنیا اتباع بھی نہیں ہو سکتی غلال بے شک ہم اس وقت البتہ بیچ بڑی غلطی کے پر جائیں گے اگر ہم اس بشر کو نبی سمجھ کر اس کا اتباع کر لیں لیں تو بے شک ہم اس وقت البتہ بیچ بڑی غلطی کے پڑ جائیں گے واگ مانا بل ہے واگ مانا بل کے بیچ جنون کے بل کے بیچ ہم تو پاگل کہے جائیں گے لوگ بھی ہمیں پاگل کہیں گے کہ بندے کو بشر کو تم نے نبی سمجھ لیا بشر کو تم نے نبی مان لیا اور اس کا اتباع کر رہے ہو لوگ بھی ہمیں پاگل کہیں گے ہم تو پاگل سمجھے جائیں گے بے شک ہم اس وقت البتہ بیچ بڑی غلطی کے ہوں گے بس بلکہ جنون کے اندر ہوں گے ہم آیا بھیجی گئی ہے نصیحت یعنی وہی اوپر اس کے بیننا منتخب کر کے درمیان ہمارے سے ہم میں سے ساروں سے سرکی تھی وہ منتخب کیا گیا اور اس پر وہی بھیجی گئی ہے بلکہ یہ کباب بہت بڑا جھوٹا انسان ہے آشیر بڑا فخریلا اور اکڑنے والا ہے سمجھا اس کے دل میں ہے تکبر ہو اس کے دل میں ہے تکبر یہ چاہتا تھا میں بنوں سردار تو اس نے یہ تجویز سوچی ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں گا لوگ میرے مرید بن جائیں گے اس طرح میری سرداری بن جائے گی یہ سردار بننے کے لیے اس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے ورنہ یہ نبی نہیں ہے یہ جھوٹا ہے بلکہ یہ بالکل بہت بڑا جھوٹا انسان ہے آشر الفرے لا پکڑنے والا کہ تکبر کی وجہ سے بڑائی کا دعوی کرتا ہے کہ لوگ مجھ کو سردار بنا لے رہے ہیں سمجھے یہ بات ہے لوگ مجھ کو یہ ہاشی بار جی ہاشیا ہاں، نمبر دو ہے دوسری سطح پر ہاشیہ نمبر دو کھڑا ہے دوسری سطح دیکھو ہاشیا نمبر دو بلکہ یہ کمزاب ہے بہت بڑا جھوٹا آشیرن بڑا اکڑنے والا ہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ لوگ مجھ کو سردار بنا لیں سمجھا کہ اللہ فرماتے ہیں سیال مونا تسلی نبوی صالح علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے حضرت صبر فرماؤ ان قریب جان لیں گے یہ کل یعنی کل سے مراد ہے جب عذاب آئے گا کہ کون ہے بڑا جھوٹا العشر و کرنے والا انا مرسل الناقت مقدمہ عذاب یعنی ہاں عذاب تو ابھی نہیں آیا ابھی عذاب کا مقدمہ آ رہا ہے یعنی معاوضہ اونٹنی والا اور یہ جو اونٹنی کا معاوضہ مانگتے ہیں اور یہ جو اونٹنی کا مانگتے ہیں بے شک ہم بھیجنے والے اونٹنی کو نکالنے والے چھوڑنے والے اونٹنی کو دکھائے پتھر سے کیسے پتھر سے فتنا تھا حکمت انسال کیا لکھا ہے حکمت انسال واسطے آزمانے کے ان کے ایمان کو فرتقب ہوں تک انتظار کر تو ان کا کہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وس پابر اور صبر کر تم پر ان کی استبار حضرت صبر سے زیادہ موبائل ہوا ہے وس پابر کیا ہے زیادت اللہ تدل بعلیٰ زیادہ تر مانا بس صدر کا مانا اتنی انہوں نے ایزائیں دی اتنی تکلیفیں دی کہ صبر سے بھی کام باہر ہو گیا اللہ نے عادت بس اپنے آپ کو مجبور کرو صبر پر اپنے آپ کو صبر پر مجبور کرو زوری زور صبر کرو پکے رہو آپ خوب صبر فرماؤ آپ دے ہوں اور خبر دے دو ان کو کہ بے شک پانی کنویں کا قسمت ہوں بے نہ ہوں تقسیم شدہ ہے درمیان ان کے قسمت تقسیم شدہ ہے درمیان ان کے حضرت وہ اٹھنی جو تھی نا بڑی کداور تھی سمجھا وہ جہاں جاتی تو ان کے جانور بھاگ جاتے دیکھ کر ڈر کر پانی میں منہ ڈالتی تو سارا پانی پی لیتی آخر در تنگ آئے وہ حضرت کو شکایت کی تو آپ نے سمجھا باری باری کرتے ہیں ایک دن میری اونٹنی پانی پیے گی تمہارے جانور نہیں پیئیں گے ایک دن تمہارے جانور پیئے میری اونٹنی نہیں پیے گی سمجھا گیم اسی طرح جنگل میں ایک دن وہ چرنے کے لیے جائے گی تمہارے جانور نہ جائے گی میرے جائے گی وہ نہ جائے تمہارے جائے گی وہ نہیں جائے گی اس طرح تقسیم ہو گیا بے شک پانی کنویں کا تقسیم شدہ ہے درمیان ان کے کلو شرب محتور ہر پانی کا حصہ ہر پانی کا حصہ حاضر کیا ہوا ہے چاہے حاضر کیا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنے حصے پر آ گئے حاضر ہو گئے اور اپنے حصے کا پانی پیے ہر پانی کا حصہ موتا دار حاضر کیا ہوا ہے فنا دو صاحب حضرت <clears throat> دو باتیں تین باتیں بلکہ لکھنی ہیں ایک تو لکھا ہوا ہوگا سباب عذاب یعنی توہین شاعر اللہ سبب عذاب یعنی ہاں عذاب کا سبب کیا ہے شاہ کی توہین ہے اللہ کے یادگار تھی نا اللہ کی وہ ٹوٹنی جو تھی اللہ کی یادگاروں میں سے تھی اس کی توہین عذاب کا سبب ہے اور دوسری یہ عبارت ہوگی ضرور کہیں اوپر نیچے حضرت صالح علیہ السلام کے اس بیان سننے کے بعد لکھا ہوا حاشے پر لکھ لو جگہ کافی پڑی ہے حضرت صالح علیہ السلام کے اس بیان سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے اس بیان سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے اس بیان سننے کے بعد لکھ لیا بیان سننے کے بعد دو صاحب پر بلایا انہوں نے اپنے ساتھی کو حضرت کہتے ایک عورت تھی اس کی بکریاں اور اس کا مال بہت زیادہ تھا اس کو تنگی زیادہ ہوئی تو اس کا آشنا تھا اس کا نام تھا کدار کیا تھا کدار بات کر دیں تو ساری قوم نے مل کر اس کو کہا پیسے دیے اور اس کو کہا بات کر کے تو عورت نے اس کو کہا تو ظالم نے اٹھائی تلوار اور اس اونٹنی کو بیچاری کو زیبے کر ڈالا ہاں پاؤں کاٹے پہلے پھر اس کو زیبے کر ڈالا زیبے کر کے گوشت پھین کر کے کھا سمجھا سنگھ سنا جاؤ صاحب تک بلایا انہوں نے اپنے ساتھی کو لکھا نیچے جی قدار لکھا ہے ستا پا پس اس نے لیا اس نے تلوار کو ستا پا کا مانا پس لیا اس نے تلوار کو ابھی انا مرسل کا گیا کیا گئی اونٹنی کے پتھر سے نکلنے کی کوئی دلیل ہے کیونکہ بعض حضرات پتھر سے نکلنے کا انکار کرتے ہیں تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے سمجھا سی نہ ہونا عدم ذکر عدم وجود کی تو دلیل نہیں ہے قرآن نے اس بات کو ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں کہاں سے تم نے پڑھا ہے یہ اصول تو ہم نے یہی پڑھا آدمی ذکر آدمی وجود کی دلیل نہیں اچھا کرو مانا ستا پر پس لیا اس نے کس کو تلوار کو سہ پس بازو کاٹ ڈالے کو اٹھنے کے بعد وہ اس نے کاٹ ڈالے یعنی اسے بردی کر ڈالا تو کیسا کہنا تحویل عذاب تو دیکھتے نہیں ہو بس کیسے تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا یہاں بھی نظر جمع نہیں ہے بلکہ مزدور ہے ارسلنا کیفیت عذاب آزاد طریقہ ہے اور یہ کلمہ ہے یا نہیں ہے وہ یہ تھا وہ کیسے تھا عذاب میرا وہ عذاب یہ تھا کہ بے شک ہم نے بھیجا اوپر ان کے آواز ایک سیاح کے نکل گیا فرشتے کی آواز تھی جبریل نے جو نارا مارا تو ان کے جگر پھٹ گئے ان کے بھیجا چھوڑا ہم نے اوپر ان کے آواز ایک تب ہو گئے وہ کا المحتبر میری طرف دیکھو گے بات سمجھا دوں تک سمجھ آ جائے سنو بات حضرت ہمارے علاقے میں آج تو نہیں آج کل تو بکریاں کم ختم ہو گئی ہیں تھوڑے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے پہلے زمانے میں جانوروں پر گزارا ہوتا تھا سمجھا گرا کم تھی تو اکثر لوگ بکریاں پالتے تھے آج کل بلوچستان کے علاقے میں ادھر اس طرف دیرا راجستھان کے علاقے میں کافی رواج ہے پھر لوگ غریب ہوتے تھے مال والے لوگ مالدار لوگ ان کو کہتے ہیں مالدار کا من پیسے والا نہیں مالدار کا من جن کے پاس بکریاں بھیڑ یہ مال ہوتا ہے جن کے پاس یہ لوگ خرچہ کرتے ہیں رات کو جہاں اپنی بکریوں کو اونٹوں کو بٹھاتے ہیں تو ارد گرد خاردار درخت کے ٹہنیاں کاٹ کر وہ رکھ دیتے ہیں دیکھا ہے آپ نے ہم اس کو لوہا کہتے ہیں سمجھا اور بار کہتے ہیں اردو کے اندر سمجھا نا جی ہاں لوڑا کہتے ہیں اچھا سنو بات خاردار سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں خاردار درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے نا بڑا سارا جو ارد گرد جو ہے وہ گھیرا دے دیتے ہیں اور باڑھ لگا دیتے ہیں سر ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ بھی لگا دیتے ہیں سمجھا جی اب پھر کیا ہوتا ہے روزانہ اس پر جھاڑو بھی اندر سے پھرتا ہے وہ جو خاردار جو ہے وہ درخت کی ٹہنیاں رکھی ہوتی ہے نا وہ روزانہ ریزا ریزا ہو کر نیچے گرتے رہتے ہیں اور نیچے چورا جمع ہو جاتا ہے ہے آپ نے وہ ریزا ریزا ریزا ریزا ہو کر وہ خار جو ہے وہ نیچے گرتے رہتے ہیں وہ درخت کی وہ ٹہنیاں وہاں پہ ریزا ریزا نیچے ریزا ریزے گرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں چورا کیا کہتے ہیں چورا کہتے ہیں خیال کرنا سمجھا سی جی؟ <clears throat> چورا کہتے ہیں وہ جو ریزے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہو کر نیچے گرتے رہتے ہیں وہ درختوں کی ٹہنیوں کی جڑوں میں پڑے ہوتے ہیں پھر وہ چھوٹے چھوٹے اچھا اب وہ جو گھیرا دیا ہوا ہے نا بار لگائی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے ہو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے وار کیا کہا جاتا ہے وار ہے حلوے والی اور وار اور وہ آدمی جو یہ کام کرتا ہے جو وہ ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے رکھتا ہے اور جمع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو وہ بال لگانے والا سمجھ رہے ہو اچھا اور اس کا جو وہ ریزے رہتے اور چورا ہو کر نیچے گرتا ہے اس کو کہتے ہیں حشیم کیا کہتے ہیں حشیم بے مانا محشوم ہے مانا ذرہ ذرہ کیا ہوا وہ جو ذرہ ذرہ نیچے گرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حشیم اور وہ جو رکھنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ اور وہ جو خود وہ ٹہنیاں رکھی ہوتی ہیں وہ کو کیا کہتے ہیں اب یہاں لگ رہا تھا کہ ہشی میں لگانے والے کا جو کی جو باڑھ ہوتی ہے اس کے جو چورا اور اس کا جو ریزا ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے مثل چورے باڑھ بال لگانے والے کے سمجھ رہے ہو یا اصل لفظ یہ تھا اب وہ لفظ جو ہے وہ گرا ہوا ہے اب کرو مانا تھا کانو کا حشیم بس ہو گئے وہ مثل چورے بال لگانے والے کے مثل چورے بال لگانے والے کے بال لگانے والے کا چورا یعنی باڑ لگانے والے کی بال کا جو چورا گرتا ہے وہ مراد ہے سمجھا دیں ریزا ریزا ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے <clears throat> دعوت ہے تذکر اور البتہ تاکہ آسان کیا ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے بس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نمونہ راب آ گیا جٹھلا یا قوم لوت نے ڈرانے والوں کے ساتھ اب یہاں بھی نظر جمع ہے او ابھی سمجھایا ہوں تو انا سمرائے تقریب چلکا ہے بے شک ہم نے چھوڑا ہم نے اوپر ان کے ہاتھ سے بند پتھر اللہ علیہ لوتن مگر متعلقین لوت علیہ السلام مطالطہ لکھا نہیں کہ لکھا یاد ہے میں نے سمجھایا تھا اللہ صلی علی محمد میں نے کہا آل سے مراد لوگ عام لیتے ہیں نبی علیہ السلام کی اولاد یہ غلط ہے یہ کیا ہے آل سے مراد جمی مؤمنین ہے کیا مراد ہے قیامت تک آنے والے انسان جو نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ آل محمد ان میں داخل ہے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام ماننے والوں پر رحمت نازل فرما جس طرح کے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں پر رحمت نازل فرمائی سمجھ رہے ایک ہی مانا ہے اور کوئی مانا نہیں خیال کرنا دیکھو یہاں آل لوٹ آ گیا ہے نہیں ہے آل لوت سے مراد لوت علیہ السلام کی فقط اولاد نہیں بلکہ جتنی لوگوں نے لوت علیہ السلام پر ایمان لایا تھا وہ سارے مراد ہیں مگر آلو جے راہوم بسار سمرائے اتبا چلتا ہے اتباع کا سمرا نجات عطا فرمائی ہم نے ان کو اخیر شب میں سہارن شب میں بستی سے نکال کر ہم نے ان کو بنایا عطا فرمائی یہ لکھا سارے پر بستی سے نکال کر لکھ لو لکھ لو ہمت کرو ہمت کرو مجھے بستی سے نکال کر یہ سہارن کو اوپر نیچے کہیں بستی سے نکال کر لکھ لیا بستی سے نکال کر سمجھا پیچھے آگے آئے گا ان شاء اللہ پہلے پاروں میں پڑھیں گے اچھا نعمت اندنا یہ حضرت خیال کرو ذرا یہ احسان ہے ہماری طرف سے نعمت من اندنا کا منع احسان ہے ہماری طرف سے قزال کا نجی عادت اللہ کا بیان اس کا بیان ہے کسی طرح بدلا دیا کرتے ہم اس انسان کو جو شکر کرتا ہے یعنی مومن ہوتا ہے شاکرا کا نیچے یعنی مومن لکھا ہے یعنی مومن ہوتا ہے جیسے مجرمین لکھا ہے اور ڈرایا تھا ان کو لوت علیہ السلام نے باقو شاہ قابل از عذاب عذاب آنے سے پہلے لوت علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا کس چیز سے ہماری دارو گیر سے دل کا ہماری پکڑ سے باپ شاطا نا کا منا ہماری پکڑ سے ہماری دارو گیر سے انہوں نے ڈرایا تھا چاہتا مارا پس شک کیا انہوں نے شک کیا کا مانا نیچل کا ہوگا یعنی یعنی یقین ہے نہ کیا انہوں نے سمجھا کہ بنو دور ساتھ ڈرانے کے یہاں تو جمع نہیں آئے بچے جہاں مزہ ہے بے مارا انداز ہے بس کے انہوں نے ساتھ جنانے کے ہو یہ نمبر دوم ہے چل کا ہے عناد مجرمین نمبر دوم ہے میری طرف دیکھو وہ جو مہمانوں کی شکل میں ملکہ آئے تھے نا مہمانوں کی شکل میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے نا وہ ملکا تو وہ لوگ آ گئے آ گئے تو آپ نے سنا لا تو خدا کے لیے مجھے اپنے مہمانوں میں رسوانا کرو نکلو یہاں سے انہوں نے زوری زور ان کو پکڑنا چاہا سمجھا نا جی ان کو یہ تو پتا نہیں کہ یہ ملیکا ہے زوری زور لینا چاہا تو جبریل نے جو پار مارا تو وہ نامراد اندھے ہو گئے سارے کے ساتھ اسی وقت یہ وہ لوگ اندھے ہوئے جو وہاں وہاں آئے ہوئے تھے لوت علیہ السلام کے پاس کچھ سمجھ رہے ہو ساری قوم بھی نہ ہوئی یہ وہ لوگ جو اس وقت لوت علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے تھے اور مہمانوں کو زوری زور لینا چاہتے تھے ان کو ان کو ڈھک دیا گیا خیال کرو ذرا ہو اور البتہ تاکہ لینے لگے وہ حضرت سے ہم سے بھی اس کے حضرت کے مہمانوں سے لینے لگے مطالبہ کرنے لگے کمرۂ چل ہے تک مٹا دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو ہم نے ان کو جو مارا تو ہم نے نے پر مارا تو آنکھیں بھی مٹ گئی ان کی فضو کو آزادی جو کو بلگت تدلیل مجرمین قالی یا حالی تدلیل مجرمین قالی یا حالی یہ تو زبان سے کہا گیا اور یا ان کا حال بتا رہا تھا چکھو تم عذاب میرا لکھا دوکو کے نیچے ہاں بس ٹھیک ہے چکھو تم عذاب میرا اور ڈرانا میرا جہاں بھی عزت نظر مذہر ہے سباہ بکرتن زمانے آزاد طریقہ ہے اور البتہ تھا کہ صبح کو آ جاتا ان کے بعد بکراتن میری طرف دیکھو جہاں اشکال ہے چھوٹا سا سبا ہا ہوں کا لفظ تو آ گیا تو صبح کو آیا تھا ان کے اوپر تو پھر بکراتن کیوں آ گیا سبا ہے سباہ کا لفظ تو ہے نا جی پھر بکرا تک کیوں آ گیا سبا ہے کا من ہے صبح کو آیا سوال سمجھ آیا ہے اس کے دو جواب ہیں کتنی جواب ہے پہلا جواب یہ کہ سبا ہا ہم کے اندر تجرید کریں گے کیا کریں گے پیچھے سمجھا آیا ہوں تجرید کہتے ہیں اخلا الفظ امبا ولم اخلاع الفظ لفظ کو کچھ معنی سے خالی کر لیا جائے اب کا مانا ہے صبح کو آیا تھا کیا مانا ہے تو صبح کو والا لفظ نکال دیں گے آیا تھا والا مانا سمجھا اب مانا کیا ہوگا اور البتہ تاکہ آیا تھا ان کے پاس بکراتن صبح کو آیا تھا ان کے پاس بکراتن سمجھا نہیں یعنی مانا بن گیا دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ سبا ہم اپنے معنی پر ہے بکرتن اپنے معنی پہ ہے اصل بات ایک اور ہے اللہ نے سرنا صبح کو آیا صبح کا وقت جو ہے یہ طویل ہے کیا ہے صبح صادق جب ہوتی ہے تو سورج کے طلوع ہونے تک یہ کیا ہے تو یہ وقت کیا تھا طویل تو صبح کو آیا اب اللہ جانے صبح کی ابتدا میں آیا درمیان میں آیا یا آخر میں آیا تو اللہ نے بنا بکراتن صبح سویرے آیا سمجھ رہے ہو بکراتن جو ہے یہ صبح کے زمانے کی تعین ہو رہی ہے کیونکہ صبح کا زمانہ بھی تو لمبا ہے نا اب کرو مانا اور البتہ تاکہ آیا تھا ان کے پاس صبح سویرے عذاب مستقل دائمی عذاب مستقل دائمی ابھی سمجھایا ہوں عذاب سے کیا مراد ہے کہ یہ عذاب دنیا بھی ختم ہوگا بردخی شروع ہو جائے گا بردخی ختم ہوگا اخرے بھی شروع ہو جائے گا پیچھے پڑے گا عذاب ہی بنظر تدلیل مجرمین طریقہ یعنی ہے تدلیل مجرمین پر چکھو تم عذاب میرا بن اور ڈرانا میرا یہاں بھی نظر مزدر ہے سمجھ رہے ہو نظر کیا ہے بالا قد یقین ہے قرآن اور البتہ تاکہ آسان کے قرآن پاک کو بس نصیحت کے بتایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا بالا جا تخویف دنیا بھی کا پانچواں نمونہ آ گیا اور البتہ تاکہ آئے تھے آل فرعون کے پاس یہاں دیکھو پھر آل فرعون آ گیا اور لکھا ہے فرعون اور فرعون والوں کے پاس فرعون اور فرون والوں کے پاس ان نوزور ڈرانے والے یہاں نوزور جمع ہے یہاں نظر کیا ہے جمع ہے ہے لکھا تشریعی و تقوینی تشریعی تشریعی انبیاء کے ارشادات یعنی اور تقوینی جو ہے وہ موجدات وغیرہ بے آیات کلحا مجرمین جٹھ لایا انہوں نے ساتھ ہماری آیات سب کے سب آیات کے ساتھ انہوں نے جکس سمجھا سمجھا ہوں سمرے ان کا سمر کیا نکلا بس پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا غالب قدرت والے کا پکڑنا غالب قدرت والے کا اب کو فاروق خیر اب حضرت التفاق بس ہوئے آل مکہ ہے کیا ہے میرے طرف سے تمہیں میں سمجھا دوں گا اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو قوم برباد ہو گئی قوم آد قوم سمود قوم فرعون قوم لوت قوم نور سمجھا وہ وہی کام کرتے تھے جو کام تم کرتے وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے تم بھی اب ان کو میں نے برباد کر دیا تو کیا میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا کیا تم بہتر ہو ان لوگوں سے یا میں نے تمہیں معافی نامہ لکھ دیا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو تمہیں معافی ہے سمجھا کیوں تم اکڑے بیٹھے ہو کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے پیغمبر کو نہیں مانتے توحید کو نہیں مانتے قیامت کو کو کم خیر چل کا التفاط بس ہوئے اہل مکہ اور اوپر ایک عبارت ہے یعنی باوجود اشتراک فل کفر کے تمہارے معذب نہ ہونے کی کیا دلیل ہے یعنی باوجود اشتراک تمہارے مذہب نہ ہونے کی کیا دلیل ہے کافر تمہارے بہتر ہیں من ان سب مذکورین سے ان سب قوم نو علیہ السلام قوم آج قوم سمود قوم لوت وغیرہ یہ جو مذکور ہو چکی ہیں کیا تمہارے کافر ان مذکورین سے بہتر ہیں اس لیے باوجود ارتقاب شرک کے معذب نہ ہوں گے اس لیے باوجود ارتقاب شرک کے معذب نہ ہوں گے ان کو کوئی عذاب نہیں آئے گا آگے امل برا تم فر املا پر نمبر دو ہے سمجھے یہ دوسری توجہ ہے دوسری شک ہے یا واسطے تمہارے تم کوئی معافی نامہ ہے براتم کا مانا کوئی معافی نام آئے فرزوبر بیچ پہلی کتابوں کے بیچ کیا لفظ لکھا ہے برات پر گو فضیلت نہ ہو گو فضیلت تمہیں نہ ہو ان کو پار کر لیکن اللہ نے تمہیں معافی نامہ لکھ دیا ہے کہ جاؤ تم جو کچھ کرتے رہو جب واسطے تمہارے معافی نامہ پھر زبورے پہلی کتابوں کے اندر سمجھ رہے ہو کیا کہ اہل مکہ باوجود شرک کرنے کے معذب نہ ہوں گے اہل مکہ باوجود شرک کرنے کے معذب نہ ہوں گے کیا یہی مسئلہ ہے ام یقولون یہ شکوا دیا کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں جمع ہونے والی ہم جمع ہونے والی جماعت ہیں ہم ان سے بدلہ لے لیں گے سمجھا نہیں دیکھو ذرا خیال کر کے یہ ام, ام یقولون ہے نا سین ام یقولون پر چل کرائے یا ان کے پاس قوت دافع اہل العذاب ہے یا ان کے پاس قوت دافع اہل عذاب ہے سمجھے سین کہ کہتے ہیں کہ ہم خود سارے کے سارے جماعت ہیں منتصر بدلہ لے لینے والے ہم خود بدلہ لیں گے سمجھا سی ہمیں اتنی طاقت ہے اور ہمیں کسی جو ضرورت نہیں ہے سمجھا سی آگے خجو الجم ہو چل کا ہے جواب شکوا اللہ فرماتے ہیں کیا بدلا لیں گے ان قریب شکر دی جائیں گی جماعتیں الجم و بل کر بدر احزاب وغیرہ میں بدر احزاب وغیرہ میں سمجھا تھی ان کو جو شکست دی جائے گی کیونکہ وہ کے اندر تو حضرت کو شکست ہوئی تھی نا کی لڑائی حضرت کو کی حضر تو اپنا حضرت جی زخمی ہو اس لیے اس کا نام نہیں ہے یہ اس کا نام ہے بدر احزاب وغیرہ بلو بلو نہ اور پھر جائیں گے پیٹھوں کو اب کرو مانا تم خیال کرو ذرا <coughs> کر ہاں یہ چل لکھا ہے حضرت بلک کے نیچے کچھ لکھا ہے یہ کیا عذاب ہے خجو غم الجمو جماعت شکست کھا کر بھاگے گی تو اللہ فرمائے گا یہ دنیا والا کیا عذاب ہے اصل عذاب تو آخرت والا ہے ہاں یہ کیا عذاب ہے بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے قیامت ان کا آگے بس سات سے پہلے اور قیامت کو معمولی نہ سمجھو اور قیامت کو معمولی نہ سمجھو بلکہ قیامت ادہا بڑی سخت چیز ہے وہ امرو اور بڑی کڑوی چیز ہے بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے ان مجرمین تخویر اخروی آخرت عذاب کا ڈراوا بے شک مجرمین بھی جرم کرنے والے فی و سور بیچ غلطی کے اور سودا کے ہیں اور سودا بنا جنوب سمجھا ہماری دلہن میں سودا کہتے تھے وہ سڑک ہے تو سودا ہی بندہ ہے سمجھا یعنی پاگل ہے تو سن رہے ہو ابھی گزرا ہے نا پیچھے انا ازل فیو زلال سہر انا کہاں ہے یہ آیت نمبر بتا دوں چوبیس ہے آیت نمبر چوبیس ہاں آیت نمبر چوبیس ہے مل گیا اندر مجرمیاں ہاں اللہ وہ کہتے تھے اگر ہم اس پیغمبر کا اتباع کریں تو ہم تو پاگل ہیں گویا کہ ہم تو مجنون ہیں اللہ فرماتے نانا یہ جی، اتباع کی صورت میں پاگل نہیں آج میں اتباع کی صورت میں پاگل ہاں ان مجرمیاں بے شک جرم کرنے والے لوگ بیچ غلطی سے جنون اور سودا ہے جو مجھے تبلیل مجرمین چل کا ہے تبلیل مجرمین دلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا جس دن کے گھسیٹے جائیں گے آپ کے اندر اللہ گجو ہے ہم اپنے منہ پر اللہ پناہ آسان پاؤں سے پکڑ کر جو گھسیٹیں گے نا تو یہ منہ زمین پر ایسے رگڑتا آئے گا سمجھا رگڑے لگیں گے تو منہ کا چمڑا بھی ادھر جائے گا اللہ بنا گا کرو مانا جو مجھے گھسیتے جائیں گے آپ کے اندر اعلیٰ وجوہ ہے اپنے منہوں پر مسخا سفر سمجھا جی ان کو کہا جائے گا چکھو تم پہنچنا آگ کا چکھو تم سفر جو ہے یہ آپ کا جانب کا نام ہے چکھو تم پہنچنا آپ کا بس انا کل کلش خلقنا ہو بے اب دعوی صورت آ گیا دعوی صورت کیا تھا کہ ہر شے کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنے والے ہم ہیں اس لیے عبادت اور پکار کے لائق بھی ہم ہیں بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے ہر شے کو ساتھ اندازے کے ساتھ بما امرنا اور نہیں ہے حکم ہمارا اللہ واحد مگر ایک ہی اللہ کال وا واحد اللہ ہمارا امر جو ہے وہ تو ایک کلمہ ہے کن کیا کن کہا اور ہو سمجھا یہ بھی مثال ہے کلمہ کن جو یہ چاہے تمشیل ہے سمجھا بھائی کل میں کن کہنے کی بھی ضرورت ہے ارادہ کافی ہے اللہ پاک کا یہاں ایک اینک والا بیٹھتا تھا بزرگوں کہاں تشریف لے گئے گھر بیمار ہے کیا اچھا، کمرہ کون سا ہے کیا بتا رہے ہیں دات کمرہ دل بیمار ہے جسم بیمار ہے ہاں؟ اچھا دیکھ ان وما امرنا اور نہیں ہے امر ہمارا حکم ہمارا مگر ایک ایک جو ہے واحد تم جو ہے یہ صفت ہے اس کا موصوف کیا ہے کالے ماتم اللہ کالے ماتم واحد مگر ایک ہی کلمہ کلمہ کن قلم قلم بل مثل جھپکانے آنکھ کے آنکھ جھپکانا سمجھتے ہو نا نہیں یہ ہے آنکھ اتنی دیر کے اندر کیا مت آ جائے گی مگر مثل جھپکانے آنکھ بس والا قد اہل مبغوضیت شرک مبغوضیت اللہ فرماتے شرک کے ساتھ مجھے اتنا بوجھ ہے اور البتہ یہ تخلیف ہے دنیا میں بھی لکھا ہے اور البتہ تاکہ برباد کر ڈالا ہم نے اشیا آکم ہم مذہب تمہارے جل ہے اشیاء کا منع ہم مذہب تمہارے تو اس سے تمہارے طریقہ کا مبغوض ہونا ثابت ہوا تو اس سے تمہارے طریقہ کا مبغوض ہونا ثابت ہوا اگر ہمیں اس کے ساتھ محبت ہوتی تو ہم ان کو تو ہلاک کرتے سہل میں مدعا کھیلن بس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو کلو ہو فی چل شہ ان اعمال چل کا آمال اور ہر کام کا مانا اور ہر کام ہو ہر کام سے مراد کفر ہو یا توحید ایمان ہو ہر کام اور ہر کام یعنی کفر و ایمان میں سے ہر کام جو کیا انہوں نے اس کو پھر جو بولے وہ لکھا پڑا ہے بیچ سوف امال کے لکھا پڑا ہے اچھا کلو شہر پر کیا لکھا ہے حضرت یہ پہلے ملا کر منع کرو اور ہر کام جو کیا انہوں نے اس کو سب حق تعالی کو معلوم لیکن سب حق تعلی کو لیکن اکملیت حجت کے لیے لیکن اکملیت حجت کے لیے لکھا ہوا ہے بیچ زبر کے زبر کا مانا صحف اعمال زبر کا مانا مراد صحف اعمال اور ہر وہ کام جو کیا انہوں نے اس کو سمجھا کفر یا ایمان صرف بڑے وہ لکھا پڑا ہے بیچ سب حق تعالیٰ کو معلوم ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اکملیت حجت کے لیے لکھا پڑا ہے زبر صحیح صحیحوں کے اندر لوگ صاحب تعمیر ان وجہ تعمیر ان بات انضباط کا ذکر تھا پہلے انضباط عمل کر کے جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ منضبط ہے اب فرمایا کہ یہ انضباط عام ہے ہر عمل کو شامل ہے کیا ہے یہ نہیں کہ بعض آماد مکتوب اور بعض غیر مکتوب ہے نا بلکہ یہ عام ہے اور تمام اعمال جو ہے وہ منضبط اور مکتوب ہے تعمیم ہے انضباط اور ہر اوپر عبارت ہے اور یہ بھی نہیں کہ کچھ لکھا اور کچھ نہ بلکہ ہر چھوٹی بڑی کام ہر چھوٹا بڑا کام مفتر لکھا پڑا ہے انگل متقین بشارت بے شک وہ بے شک والے بیچ باغات کے ہوں گے جنات نمبر اول ہاں نعمت نمبر اول ہاں بے شک متقین بیچ باغات کے ہوں گے ورنہ ہر نعمت نمبر دوم اور دریاؤں کے اندر اور نہر دریا چل رہے ہوں گے او منظر ہوتا ہے نا اچھا دریا چل رہا ہو باغ لگا ہو تو منظر اچھا ہوتا ہے اور دریا اندر فی اندر سجن تیسری نعمت اور تیسری نعمت کیا ہے بیچ بیٹھک سچی کے بیچ کیا مطلب ہے بیٹھک سچی سے مراد ایسی بیٹھک ہے ایسا مقاد ہے کہ جہاں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی جہاں کوئی گالی گلوچ شور شرارا نہیں ہوگی سمجھ رہے ہو لالا کون سیا بلا کافی جہاں مراد ہے کرو مانا بیچ اور بیٹھ سچی احمد یہ احدم علی کے لکھا ہے یعنی دکھول بہشت دخول جنت کے ساتھ قرب بھی ہوگا دخول جنت کے ساتھ قرب بھی ہوگا نزدیک بادشاہ قدرت رکھنے والے کے اللہ کے قریب یہ لوگ بیٹھیں گے بسم اللہ بالت دیکھو مشرقی نے مکہ کے اندر جہاں اور شرک تھے ایک شرک برکتی بھی تھا کیا تھا شرک برکتی یہ کہ وہ غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے برکات دینے والا کو اللہ پاک نے شرک کی بھی تبدیل کی ہے انشاءاللہ شاء اللہ آئے گا سورہ فرقان تبارک اللہ نظر فرقان ہے وہ بھی اسی شرک برکتی کی تردید کے لیے آگے سورج ملک آ رہی ہے تبارک کل بے دل بھی اسی شرک کی تردید کے لیے ہے نا اب سورہ الرحمان جو ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے سورہ واقع اپنا القمر میں کیا فرمایا تھا اتنا کل شین خلق نہ ہو ہر شہر کو اندازے کے ساتھ ہم بنانے والے ہیں پھر تصرف ہم کرنے والے ہیں تو پھر کیا ہوا تو پھر ربے کے مطلب تیرا رب جو ہے وہی برکتوں والا ہے اور کوئی نہیں ہے تو سمجھایا ہے جس طرح ہر شہر کو اندازے کے ساتھ بنانے والا اور ہر شہر کو تصرف کے اندر تصرف کرنے والا وہی ہے اور عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے تو اسی طرح اسی طرح برکتیں دینے کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہے برکات بھی وہی دیتا ہے سمجھو بات اسی برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام کے وظیفے پڑھتے تھے کیا کہتے تھے اپنے بزرگوں کے نام کے وظیفے پڑھا کرتے تھے اللہ نے فرمایا تبار قسم و رب کا ذل جلال بعض علماء نے لکھا کہ اسم کا لفظ زید ہے کیا ہے کیونکہ تبارک اسم ربے کا کے اندر اصل میں تبارک رب برکت ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ در حقیقت یہ مد مقابل ہے مشرقین کے مشرقین اپنے معبودوں کا نام پڑھتے تھے برکت کے لیے اللہ نے ان کے بزرگوں کا نام میں برکت نہیں ہے برکت میرے نام کوئی سمجھ آیا ہے سورہ الرحمان کی ابتدا کے اندر حضرت نعمتوں کا ذکر ہے سمجھا سنگھ پہلے رقو کے اندر جو ہے وہ تین نو نعمتوں کا ذکر ہے کتنی نو نعمتوں کا ذکر ہے جو دلائل اقلیت بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں دوسرے رقو کے اندر اس دعوے کو نہ ماننے والوں کے لیے تخویفات ہیں کیا ہے تیسرے رقو کے اندر اس دعوے کو ماننے والوں کے لیے بشارات ہے کتنی سنی رقو ہے تین ہے پہلے کے اندر کیا ہے نو دلائل عقلیہ دوسرے رقو میں نہ ماننے والوں کے لیے تخویفات تیسرے رقو میں ماننے والوں کے لیے پشارہ بات سمجھیے یہ تھی کو اور پھیلا نعمت دو قسم ہے نعمت روحانی اور نعمت جسمانی نعمت روحانی وہ ہے جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے سنو بات انسان کے روح کے ساتھ ہے اور نعمت جسمانی جو ہے <clears throat> وہ ہے جس کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے پھر یہ دو قسم ہے آفاقی اور انفوسی آفاقی اور آفاقی پھر تین قسم ہے علوی فسلی اور جوی علوی ففلی اور جوی اور ان دو قسم ہے ایجاد ذات اور ایجاد صفات ایجاد ایجاد ذات تو یہ ہے کہ کسی انسان کی ذات کو پیدا کیا جائے ایجاد صفت یہ ہے کہ اس کے اندر چند صفات پیدا کر دی جائے تو کچھ سمجھ رہے ہو روحانی اور بولو صحیح روحانی اور جسمانی پھر جسمانی کیا وہ کتنی قسم ہے آفاق اپنا آفاقی اور آفاقی کتنی قسم ہے عالمی سفلی اور جبی اور انفسی کتنی ہے ایجاد ذات اور ایجاد صفت اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے نا نہیں ایک نعمت اوپر والی ایک نعمت نیچے والی ایک اوپر والی ایک نعمت والی ایک شخصیت کے ساتھ چلیں گے سورہ الرحمان جو ہے اس کا دوسرا نام ہے عروف القرآن کیا نام ہے عروف القرآن کا نام قرآن کی کنوار حجرت اب دیکھو مانا کرو اس کے اندر نیم کو ذکر ہے نا بڑا عجیب عجیب ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان المح البیان حضرت الرحمن مبتدا ہے کیا ہے علم القرآن پہلی خبر ہے خلق الانسان دوسری خبر ہے علم البیان تیسری خبر ہے کیا گیا سمجھ لیے بات الرحمان کیا ہے ابتدا پہلی خبر کیا ہے علم القرآن دوسری خبر خالق الانسان تیسری خبر اچھا۔ حضرت رحمان والی صفت کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے رحمان والی صفت کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ قرآن پاک کی تعلیم دینا انسان کو پیدا کرنا یہاں لے آنا یہاں نیمتے دینا یہ سارے کا سارا صفت رحمت کا ظہور ہے چاہے ہاں اس لیے رحمان آیا الرحمن علم القرآن رحمان بہت بڑا مہربان ہے جو رحمان الرحیم کا فرق سمجھایا ہوں پیچھے ہے ہاں۔ رحمان یہ علم القرآن اسی نے سکھایا ہے قرآن پاک کو سمجھا سی جی؟ قرآن پاک اس نے سکھایا کس کو سکھایا ال انسان اس کو سکھایا ہے انسان کو سکھایا علامہ کا مفول جو ہے نا اول وہ تو ہے مذکور القرآن مفعول ثانی جو ہے وہ مقدر ہے انسان المل قرآن انسان یہ اللہ انسان اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا ہے اب حضرت الم القرآن بلکہ نعمت روحانی کیا لکھا ہے نعمت روحانی یہ روحانی نعمت ہے خلق الانسان نعمت جسمانی انفسی ایجاد ذات جی. ایجاد ذات اگ اور ماحول بیان ایجاد صفت گئے پیدا کیا انسان کو سکھلایا اسے بیان بیان سکھلایا اپنے معافی زمیر کو بہت بچے کا آ گیا سمجھا سی سورج اور چاند اب حضرت آفاقی عالمی کا ذکر آ گیا آفاقی اوپر والے جہان سمجھا تھی عالمی جہان کو دکھا دیا کروانا اور سورج اور چاند بے حسمان چل رہے ہیں ایک حساب کے ساتھ